اللہ تعالیٰ کا خوف ہر بہتری کی جڑ ہے استغفار اور توبہ وہی خوش نصیب کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف نصیب ہونا بہت بڑی بھلائی بلکہ ہر بھلائی کی جڑ ہے ایسی جڑ جو مضبوط ہو جائے تو اس سے خیر بھلائی اور نیکی کی شاخیں پھوٹتی ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کسی شخص نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ مجھ کو وصیت فرمائی ہے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اوپر لازم کر ہر ایک بہتری کی جڑ یہی ہے اور جہاد کرنا اپنے اوپر لازم کر کہ اس اسلام کی رہبانیت اسی کو کہتے ہیں اور قرآن مجید کو ہمیشہ پڑھا کر کہ وہ تیرے لیے زمین والوں میں نور ہوگا اور آسمان کے لوگوں میں تیری یاد رہے گا اور بہتر بات کے سوا سکوت اختیار کر کہ اس کی بدولت شیطان پر غالب ہو جائے گا اور کسی شخص نے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے انہوں نے فرمایا کہ جو کام ایسا ہو کہ اگر بالفرض اس میں تجھ کو موت آ جائے تو اس پر مرنا اچھا معلوم ہو ایسے کام کو ضرور کیا کر اور جو فعل اس طرح کا ہو کہ شاید اگر اس کے ارتکاب کے وقت موت آ جائے تو ایسی حالت میں مرنے کو مصیبت یعنی برا جانے ایسے کام سے اجتناب کیا کر یعنی اچھے خاتمے کی خواہش ہو اور برے خاتمے سے ڈرتا رہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتا ہے اور ڈراتا ہے اس سے ڈرنا اور خوف کرنا چاہیے اور جو تمہارے پاس موجود ہے اس میں سے آگے کے واسطے لے لو اور موت پر یہ حال ٹھیک ٹھیک معلوم ہوگا ایک اور ختم تحریر فرمایا واضح ہو کہ سب سے زیادہ ہولناک اور دہشت ناک حالات وہ ہیں جو تمہارے آگے آنے والے ہیں یعنی موت اور اس کے بعد اور تم نے ان حالات کو ضرور دیکھنا ہے یا نجات کے ساتھ یا تباہی کے ساتھ یعنی یا تو ان حالات سے نجات مل جائے گی یا ان میں ڈالا جائے گا جب تم سے کوئی لغزش غلطی یا گناہ ہو جائے تو اس سے بعض آج آنا چاہیے یعنی دوبارہ نہ کرو اور جب ندامت یعنی توبہ کرو تو خطا کو جڑ سے اکھاڑ دو یعنی بالکل چھوڑ دو اور اگر کوئی بات نہ آتی ہو تو پوچھ لو اور جس وقت تم کو غصہ آئے اس کو روکو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عادی بن ارطع کو لکھا یہ دنیا ان کی بھی دشمن ہے جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اور ان کی بھی دشمن ہے جو اللہ تعالیٰ کے اعداء یعنی باغی اور دشمن ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو رنج پہنچاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو مغالطہ دھوکہ دیتی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عاملوں یعنی گورنروں اور عہدے داروں کو تحریر فرمایا تم کو آج لوگوں پر ظلم کرنے کی قدرت حاصل ہے مگر جب کسی پر ظلم کا ارادہ کرو تو یاد رکھنا کہ تمہارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے اور اسی بات کو خوب سمجھ لینا کہ جو کچھ ظلم و ستم تم لوگوں پر کرو گے وہ ان پر گزر جائے گا مگر تم پر وہ باقی رہے گا اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کے انتقام میں ظالموں کو پکڑے گا وسلام